ہر طرف گھوم کر ہم نے پتھروں کے ان بتوں کا جائزہ دیا باقی سب ساتھی تو انہیں قریب پہنچ کر دیکھتے رہے مگر میں صرف ایک ہی بات سوچتا رہا بتوں کی گردنوں کے قریب چٹانیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی بار بار سوچتا تھا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے کیا وہ خاص طاقت صوبیہ ان بتوں کی گردنوں کے نیچے دفن ہے اگر ہاں تو پھر زورا کے دیو یقیناً ان بتوں کی گردنیں ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیتے ہوں گے ان کے نزدیک یہ سارے قسم کا ڈھکنا یا ڈاٹ تھے جو سوبیا کے منہ پر لگی ہوئی تھیں ان لوگوں کے لیے تو خیر ان بتوں کا سر پکڑ کر اٹھانا بہت آسان ہوگا لیکن ہمارے لیے تقریباً ناممکن تھا کئی ٹن وزنی چار بتوں کے سروں کو اٹھانا ہمارے بس کا کام نہیں تھا ایک طرف بیٹھ کر میں یہ سوچتا ہی رہا کہ کس طریقے سے بتوں کے یہ سر ہٹائے جائیں اس عرضے میں جان دوسروں کے ساتھ ادھر ادھر سوبیا کے ذخیرے کو تلاش کرتا رہا مگر وہ ذخیرہ شاید اس کو کہیں نہ ملا اور ملتا بھی کیسے جہاں سویا موجود تھی وہ جگہ تو میں نے تلاش کر لی تھی اپنی دریافت کا حال سنانے کے لیے میں جان کو آواز دینے ہی والا تھا کہ اچانک جیک کی تیز آواز مجھے سنائی تھی فیروز فیروز یہاں جلدی میں دوڑتا ہوا اس طرف پہنچا جہاں جیک اور جان حیرت سے ایک مکان کو دیکھ رہے تھے میں نے بھی جب اس طرف دیکھا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی میرے سامنے ایک عجیب قسم کا غار تھا اس غار کے چاروں طرف ایک جنگلہ تھا غار کے برابری کچھ نرالی قسم کی مشینیں لگی ہوئی تھیں اور ان مشینوں میں ریلوے پلیٹ فارم پر سگنل گرانے کے ہینڈل جیسے کچھ اسٹینڈ سے لگے ہوئے تھے یقیناً یہ سب ان زہروی لوگوں کا ہی بنایا ہوا تھا میرے لیے چونکہ وہ چیزیں نہیں تھیں اس لیے میں ان کا صحیح نام بھی نہیں لے سکتا یوں سمجھیے کہ وہ مشینیں اس قسم کی تھیں جو ہم میں سے کسی نے بھی دنیا کے کسی بھی حصے پر نہیں دیکھی تھی غار کے قریب جا کر اس کے اندر جھانکنے سے معلوم ہوا کہ غار کا منہ پلاسٹک جیسی دھات سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کی تہ میں خون کے رنگ جیسی کسی دھات کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس دھات میں سے ہلکی اودی روشنی خارج ہو رہی ہے تو یہ تھی وہ سوبیا اتون یعنی زورا کے رہنے والے اسی دھات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری دنیا میں آتے تھے سوبیا کے لیے مشینیں انہوں نے لگائی تھیں اور چونکہ وہ مشینیں ہمارے لیے نئی تھیں لہذا بغیر جانے بوجھے ہم کسی بھی مشین کو چھیڑتے ہوئے گھبرا رہے تھے خدا جانے کیا واقعہ پیش آ جائے شام ہونے والی تھی اور اب ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں پتھر کے وہ چار بت بہت خوفناک لگ رہے تھے جان نے بہت دیر کی سوچ بچار کے بعد مشینوں کو دور سے جانچتے ہوئے کہا یہ مشینیں ہمارے لیے نئی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال یہاں اس چٹان کے نیچے رات بسر کی جائے اور پھر صبح مشینوں کو غور سے دیکھ کر یہ معلوم کیا جائے کہ ہم صوبیہ دھات کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ایٹمی طاقت کے بجائے یہ نئی طاقت دریافت کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں تہلکا مچ جائے گا اور ہمارا نام بھی ہو جائے گا ہم اربوں روپے کے مالک ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب میری اس رائے سے اتفاق کریں گے آپ کا خیال بالکل درست ہے ہم رات کو اسی مقام پر سو جاتے ہیں اتنا کہہ کر جیک چٹان کے نیچے کی جگہ کو صاف کرنے لگا ملاحوں نے بھی اس کا دیکھا دیکھی جگہ کو صاف کیا اور پھر طے یہ پایا کہ جہاز میں سے بستر وغیرہ نکال کر لے آیا جائے مگر جون اس تجویز کا مخالف تھا وہ کہنے لگا کہ اس طرح وقت بھی ضائع ہوگا اور ہم سب پھر الگ ہو جائیں گے ایسی جگہ یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ساتھ ہی رہیں مجبوراً اسی جگہ ہم نے اپنی کمر ٹکائی تھکن اتنی سوار تھی کہ آنکھیں خود بخود بند ہوئی جاتی تھیں ملاحوں اور کبڑے نے تو لیٹتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں رات کا اب آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلنے لگا تھا میں چٹان سے کمر لگائے لگاتار ان پتھروں کے بتوں کو دیکھے جا رہا تھا جو رات کی سیاہی میں اور بھیانک دکھائی دے رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا ہم نکلے کس کام سے تھے اور پھنس کھا گئے سوبیا دھات کے بارے میں سوچ کر خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی خوشی تو اس لیے ہوئی کہ اتنی قیمتی دھات دریافت کر لی جائے گی افسوس یوں کہ زہر بھی باشندوں کے منع کرنے کے باوجود بھی ہم اس عجیب دھات کے ذخیرے تک آ گئے تھے شاید کسی خطرے کی وجہ سے اس نے ہمیں سوبیا کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تک تو یہاں کوئی زیادہ خطرہ نہیں تھا مگر سوال یہ تھا کہ اس جزیرے سے نکلنے کے بعد جب ہم اس جزیرے میں پہنچیں گے جہاں وہ خوفناک مکھی موجود ہے جس خوفناک جانور کا مقابلہ زہرا کے رہنے والے دیو نہ کر سکے کیا ہم کر لیں گے ایسا ہی کچھ سوچتے سوچتے میری بھی آنکھ لگ گئی اندازن بتا سکتا ہوں کہ شاید اس وقت رات کے بارہ بجے ہوں گے میری آنکھ نہ جانے کیوں کھل گئی شاید میری کمر میں کوئی کنکر چپ رہا تھا یا پھر خدا نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے جگہ دیا ہوگا آپ کو میری وہ پرانی عادت یاد ہوگی جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا یعنی جاگنے کے بعد بھی آنکھیں بند رکھنی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے کھولنی بس ایسا ہی میں نے اس وقت بھی کیا آنکھیں آہستہ آہستہ کھول کر میں نے دیکھا کوئی دھیرے دھیرے جان کی طرف جا رہا ہے فوراً ہی آنکھیں پوری طرح کھول کر میں نے اچھی طرح دیکھا تو معلوم ہوا کہ کبڑا ہے وہ جان کے پاس جا کر خاموش کھڑا ہو گیا اور پھر ہاتھ کا اشارہ کر کے کسی کو اپنی طرف بلایا اب دراصل عمل کا وقت آ گیا تھا میں نے بغیر ہلے جلے آہستہ سے اپنا پستول ہاتھ میں لیا اور انتظار کرنے لگا کہ کبڑا کیا کرتا ہے میرا خیال تھا کہ اس کی کمر میں بندے ہوئے ٹپکے میں یقیناً کوئی چھڑی ہوگی جس سے وہ جان کو ختم کرنا چاہتا ہوگا مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی کہ وہ ملا کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اور جان کو سوتا ہوا پا کر مرلا کے ساتھ دھات کے ذخیرے کی میں جانے لگا اب کوئی بات ڈھکی نہیں رہی تھی کبڑے کا ارادہ صاف ظاہر تھا وہ ہماری لا علمی میں اس قیمتی خزانے کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو ہم نے حال ہی میں دریافت کیا تھا بجائے اس کے کہ میں ان دونوں کو اس حرکت سے باز رکھتا میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا دراصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کبڑا کیا کرتا ہے چٹانوں کی آڑ لیتا اور ان کی نظروں سے بچتا ہوا میں جلدی اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ دونوں کھڑے تھے اور جہاں وہ نرالی قسم کی مشینیں تھیں مگر پھر یہ دیکھ کر حیرت کی وجہ سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ اب ان مشینوں سے کچھ ہی فاصلے پر پتھر کا بنا ہوا ایک لمبا ترنگا بت کھڑا ہوا ہے میں نے اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا اور یہ سوچنے کی بہت کوشش کی کہ کیا شام سے پہلے وہ بت اس جگہ موجود تھا مگر اس وقت میرا ذہن اتنا بیکار ہو چکا تھا کہ کوئی معقول جواب نہ دے سکا میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ شاید وہ بت وہاں پہلے سے ہی موجود ہوگا اور جلدی میں ہم لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑی ہوگی تھوڑا آگے بڑھ کر میں نے چاند کی خاصی تیز روشنی میں اس بت کو خوش سے دیکھا اونچائی میں وہ بت کم از کم ساٹھ فٹ اونچا تھا اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ بڑا ناک نظر آتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ تھے میں اس کے مقابلے میں بالکل چیونٹی نظر آتا تھا ڈر یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ بت مجھ پر گر پڑتا تو میں یقیناً سرما بن جاتا میری طرح شاید کبڑا بھی سوچ کر حیرت زدہ تھا کہ وہ بت وہاں کس طرح آ گیا ہے مگر پھر وہ بھی یہ سمجھ کر غالباً اس کی نظر کا دھوکہ ہے ملا کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے رہ کر اس کی حرکتیں دیکھتا رہوں اور پھر موقع ملنے پر اس کا مقابلہ کروں کبڑا آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا ان مشینوں کے قریب پہنچا جہاں بہت زیادہ گیئر لگے ہوئے تھے ان گیئرز کے برابر ہی بخار تھا جس میں تہکتی ہوئی سوبیاں تھی کبڑے نے پہلے تو غار کے اندر جھانک کر دیکھا اور پھر ان گیئرز کے قریب پہنچا کوبڑے کی بے وقوفی کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا اگر کسی سمجھدار شخص کو دہتا ہوا انگارا اٹھانا ہوتا ہے تو وہ اسے کسی چیز سے پکڑ کر اٹھاتا ہے مگر کبڑے کو یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ دھات کس قسم کی ہے اور اگر اس نے اسے حاصل کر بھی لیا تو اسے لے کر کس طرح جائے گا سچ ہے عقل مند وہی ہے جو آنے والے برے وقت کے بارے میں پہلے ہی سے سوچ لے انسان کتنا لالچی ہے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے خامخواہ خطرے میں کود پڑتا ہے اور ایسے موقع پر اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کبڑے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس نے پہلے تو گیس کو چھو کر دیکھا اور پھر بغیر جانے بوجھے آہستہ سے ایک گیئر کھینچ لیا کٹ کی آواز آئی میرا خیال تھا کہ فوراً ہی کچھ نہ کچھ ہوگا مگر کچھ بھی نہ ہوا کبڑا شاید اس سے مطمئن ہو گیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دوسرا گیئر کھینچا اس بار بھی کوئی خاص واقعہ نہ ہوا البتہ ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی اس گڑگڑاہٹ کو سن کر میں نے چاروں طرف غور سے دیکھا یہ ہلکی سی آواز دراصل کسی نظر نہ آنے والے خطرے کا پیش خیمہ تھی اپنا سانس روکے ہوئے میں حیرت سے اس پتھر کے لمبے بت کو دیکھے جا رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دھات کا یہ عجیب محافظ یقیناً اپنا فرض ادا کرے گا اتنی دیر میں کبڑا تیسرے گیس کا ہینڈل بھی کھینچ چکا تھا اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پھر وہ پورا علاقہ ایک عجیب سی روشنی میں نہا گیا اور اس روشنی میں یکا یک میری نظر پتھر کے اس بت پر پڑی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی خوف کے مارے میری ٹکی بن گئی ایسا لگا جیسے میرے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو ہاتھ پیروں میں جان نہ رہی ہو اور میں نے جلدی سے چٹان کا سہارا لے لیا ملا اور کبڑا سے میں وہ اس بت کو دیکھ رہے تھے اور وہ پتھر کا بت اب آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہل رہا تھا اس میں اچانک زندگی پیدا ہو گئی تھی اس نے پہلا قدم بڑھایا اب اس کا ایک ایک حصہ بالکل انسانوں کی طرح کام کر رہا تھا چال میں لڑکڑاہٹ ضرور تھی مگر منہ اوپر اٹھائے بڑے خوفناک انداز میں وہ لگاتار آگے بڑھ رہا تھا میں نے بچپن میں محلے کے بوڑھے سے دیو پری کی کہانیاں سنی تھی تب میں سن سن کر سہنتا تھا اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ میں خود بھی اس قسم کی کہانیوں کا کردار بن جاؤں گا میں نے جلدی سے پلٹ کر کپڑے کو دیکھا دہشت کے باعث وہ جس جگہ کھڑا تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا ملا نے نہ جانے کیسے خود میں ہمت پیدا کر لی کہ زمین سے ایک موٹا سا پتھر پتھر پتھر اٹھا کر اس اس اس نے کو جیتے دیو پر پھینک دیا اور وہ بت میں طرح سما گیا جیسے تالاب میں کوئی چھوٹا سا کنکر ڈوب جاتا ہے مگر اس حرکت کا اثر بہت غلط ہوا پتھر کا وہ خوفناک بت اب ملا کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنا ہاتھ پڑا کر اس نے ملا کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا غریب ملا کا کچومر نکل گیا کچھ دیر تک وہ بت کی مٹھی میں لٹکا ہوا بے بسی سے اپنی ٹانگیں ہلاتا رہا اور اس اس اس کے کے بعد کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلے دو ساتھیوں کا ہو چکا تھا یہ حالت دیکھ کر کبڑے نے بڑی خوفناک چیخیں ماری اور پھر بری طرح سر پر پیر رکھ کر بھاگا مگر بھاگتے بھاگتے بھی اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا پتھر کے جاندار بت نے اسے بے بس پا کر جلدی سے چپ کر اٹھا لیا اور پھر اپنی مٹھی میں دبا کر اوف خدا آگے بتاتے ہوئے بھی میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کبڑے نے کیسی سہمی ہوئی چیخیں ماری کس بری طرح وہ چلایا اور مدد کے لیے کس کس انداز سے اس نے آوازیں دی میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا میں اس عبرتناک انجام کو دیکھ نہیں سکتا تھا ابھی وہ بدھ کبڑے کو اپنے ہاتھوں میں مسلنے میں مصروف ہی تھا کہ میں نے کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر تیزی سے جان کی طرف بھاگا ایسا لگتا تھا کہ جان خود بھی زبردست کر سن کر اور اس عجیب سی روشنی کو دیکھ کر جاگ چکا تھا اور وہ میری طرف ہوا چلا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے اور چوتھا ملا تھا میں انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک گیا میرے رک جانے کی وجہ دراصل کچھ اور تھی کیونکہ ایک حیرت انگیز اور عجیب بات میرے دیکھنے میں یہ آئی تھی کہ پتھر کے وہ چاروں بت اب آہستہ آہستہ ان تینوں کے پیچھے آ رہے تھے ان بتوں سے گزرتی ہوئی میری نظر پھر ان چٹانوں کی طرف گئی جہاں یہ بت گڑے ہوئے تھے مگر آپ میری حیرت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چٹانیں اب بالکل خالی تھیں البتہ دو اور بت دوسری چٹانوں میں اسی طرح اوپر نکل رہے تھے جس طرح کوئی شخص پانی میں آہستہ آہستہ ابھرتا ہے فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ہم سخت خطرے میں گھرے ہوئے ہیں کوئی انسان ہوتا تو اسے دو دو ہاتھ کر بھی لیتے مگر پتھر کے ان دیووں سے مقابلہ کرنے کا خیال بھی مشکل تھا میرے پیچھے صرف ایک بت مصری ممیوں کی طرح لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا اور میرے بالکل سامنے ایک نہ تو پورے چھ پتھروں کے دیو ہلکے ہلکے قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلے آ رہے تھے جون نے بھی پیچھے مڑ کر انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ خود بھی زدہ دکھائی دیتا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کہاں بھاگیں سچ تو یہ ہے کہ ہماری تھی کہ زہر بھی باشندوں کے منع کرنے کے باوجود بھی ہم ہمہاں ان چٹانوں تک آ گئے تھے اب سوائے خدا کے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا ہمارے تیز دوڑنے کے باوجود بھی وہ بت ہم سے بہت قریب تھے اسی طرح سی بغیر نیچے دیکھے وہ ہماری طرف پڑھے چلے آ رہے تھے مجھے جون کی آواز سنائی تھی سب لوگ جتنی تیزی سے ہو سکے اپنے جہاز کی طرف بھاگے یہ الفاظ سنتے ہی میں اپنے پیچھے آنے والے بت کو دھوکہ دے کر کنی کاٹ گیا اور دائیں طرف مڑ کر پوری قوت سے جہاز کی طرف بھاگنا شروع کر دیا میرے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی بھاگے جان کتنی عزیز چیز ہوتی ہے ہم اسے بچانے کے لیے اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ زندگی میں شاید کبھی نہ دوڑے ہوں گے راستے میں ٹھوکرے بھی لگیں گر بھی پڑے مگر پھر اٹھ کر بھاگنے لگے ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک پھر ویسا ہی زوردار کڑاکا ہوا پورا جزیرہ اس عجیب سی روشنی میں نہا گیا اور سب سے زیادہ یہ روشنی ان ساتوں پتھروں کے بتوں پر پڑی بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑا اچمپا ہوا کیونکہ روشنی پڑتے ہی یکا یک بدھ اپنی جگہ پر رک گئے اور انہوں نے ہمارا تعقب کرنا بند کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ الٹے قدموں صوبیہ دھات کے ذخیرے کی طرف جانے لگے ہم چاروں طرف سے انہیں واپس جاتا دیکھ رہے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بدھ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر پتھر کی چٹانوں میں اس طرح دھس گئے جیسے وہ چٹانیں نہ ہوں مٹی کے تودے ہوں اور جب وہ اپنی جگہوں پر جم گئے تو اچانک مجھے پورا جزیرہ ہلتا ہوا محسوس ہوا چونکہ میں دلی کے ہوٹل میں کام کرتے وقت ہزاروں بار لفٹ میں اوپر سے نیچے آ چکا تھا اس لیے فوراً ہی مجھے ایسا لگا جیسے یہ جزیرہ بھی لفٹ بن گیا ہو اور دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جا رہا ہے شاید جان نے بھی یہ بات نوٹ کر لی کیونکہ پھر وہ فوراً چیخا جلدی اپنے جہاز کی طرف بھاگو جزیرہ غرق ہو رہا ہے یہ سنتے ہی جیسے ہمارے جسم بجلی بن گئے ایک بار پھر پوری رفتار سے ہم نے اپنے جہاز کی طرف توڑنا شروع کر دیا جہاز تک پہنچتے پہنچتے میں نے دیکھا کہ پانی اب آہستہ آہستہ جزیرے کی زمین پر آنے لگا تھا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جزیرہ کچھ ہی دیر بعد پانی میں غرق ہونے والا ہے پانی بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا تھا اور پھر آخر ایک ایسا وقت آ گیا جبکہ ہم آدھے آدھے دھڑ تک پانی میں ڈوب گئے جب ہم نے دیکھا کہ اب سوائے تیرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم تیرنے لگے جہاز بھی پانی کے زور سے اب آہستہ آہستہ سیدھا ہو رہا تھا ہم تیرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے اور پھر جلدی پورا جزیرہ پانی میں غرق ہو گیا اتنی دیر میں ہم نے جہاز کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اس لیے ہم بھی ڈوبنے سے بچ گئے ورنہ جزیرے کے ڈوبنے سے اچانک پانی میں ایک زبردست بھنور پیدا ہونے لگا تھا اگر ہم پانی ہی میں تیرتے ہوتے تو کبھی کے اس بھنور میں پھنس گئے ہوتے پھنس تو خیر اب بھی گئے تھے مگر اتنے بڑے جہاز کی موجودگی نے ہمیں بچا لیا حالانکہ جہاز بھی بھنور میں پھنسا ہوا ڈھکمگا رہا تھا